ابراہیم رب بکل ماتن سے محمد رسول اللہ کا بیان ہے پہلے لا الہ الا اللہ کا بیان تھا اب کس کا بیان ہے محمد کلمے کے دوسرے جوز کا بیان ہے وہاں پیچھے میں نے سمجھا دیا ہے اچھی طرح سمجھا تھی سمجھ لو بات کو حضرت نبی علیہ السلام کے دور کے اندر تین مذہبی گرہ موجود تھے کتنی تین مذہبی گروہ موجود تھا پہلا گروہ مشرقین مکہ کا دوسرا گروہ یہود مدینہ کا تیسرا گروہ نسارا کا کتنے گروہ تھے تینوں گروہ جناب من نصبی اور مذہبی دونوں لحاظوں سے حضرت ابریم علیہ السلام سے موت نسبی اور مذہبی دونوں لحاظ سے ابریم علیہ السلاط و تسلیم کے متبع اور تابے دار تھے اور ان کے نیچے تھے سنو بات مشرقی نے کبکہ علیہ السلام کی اولاد تھے کیا تھے اولاد تھے ابریم علیہ السلام کی چونکہ السلام کے بیٹے اسمین علیہ السلام اور ان کی اولاد مکے والے اور یہود اور نسارا وہ اولاد تھے ابریم علیہ السلام کی اس طرح سے وہ اسحاق علیہ السلام کی نقل سے تھے کیا کہہ رہا ہوں مشرقین مکہ بھی ابریم علیہ السلام کی اولاد تھے یہود بھی ابریم علیہ السلام کی نصارہ بھی ابریم علیہ السلام کی نسبی اور نسلی لحاظ سے ابریم علیہ السلام کی اولاد ہے اور نذبی لحاظ سے بھی تینوں گروہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتے تھے مشرقین مکہ تو خود کہتے اپنے آپ کو ابراہیمی تھے یہود و نصارہ بھی ابریم علیہ السلام کے قائل تھے کے تھے اور ان کو مانتے تھے اور بڑا سر سمجھ آئے ہے یہ عربی اور یہ یہودی اور یہ مسیحی یہ چچزاد بھائی ہیں ہیں دادا ایک ہے غریب علیہ السلام اس کے دو بیٹے ہیں اسماعیل اور اسحاق اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربی ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہ یہود ہیں سمجھا جی؟ تو یہ آپس میں لگتے ہیں چچزاد بھائی لیکن اللہ نے ان کے درمیان ادلی دشمنی رکھ دی ہے ہے مذہبی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے اور نسلی اور نسبی لحاظ سے بھی وہ کیا تھے ابراہیمی تھے اس لیے اللہ پاک اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چلا رہے ہیں تین باتیں آئیں گی یہاں کتنی باتیں آئیں گی کتنی پہلی پہلی بات آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تسلیم جو بانی کعبہ ہے ان کی شرافت کا بیان آئے گا ابریم علیہ السلام کی شرافت اور آپ کی بزرگی بیان کی جائے گی کہ بانی کعبہ جو ہے وہ کتنی حیثیت کا انسان تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر تھا خلیل الرحمان اس کا لقب ہے اور دوسری بات آئے گی حضرت ابریم علیہ السلام کی دعائیں جو انہوں نے آگے دعائیں مانگی تھیں ایک کالا ابراہیم رب ہاگا بالا گن آ سمجھ رہے ہو اور ذکر خیر کعبہ آئے گا کعبے کا ذکر خیر آئے گا سنو بات کتنی باتیں آئیں گی پہلے بانی کعبہ کی شرافت کا ذکر آئے گا اس کے بعد کعبے کا ذکر آئے گا اس کے بعد بانی کعبہ کی دعاؤں کا ذکر آئے گا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اے مشرقین مکہ اے یہود اے نصارہ تم سب اب ابریم علیہ السلام کو قائل ہو موت ہو ان کو مانتے ہو ابریم علیہ السلام اور تسلیم واقعی اونچی ہستی تھی لیکن تمہیں پتا ہے تو انہوں نے دعا مانگی تھی رب بنا گب رسولم ہے رسول رسولم من یا ان میں سے پیغمبر بھیج سمجھا وہ پیغمبر میں نے بھیج دیا وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ابریم علیہ السلام کو مانتے ہو تو محمد علیہ السلام کو ضرور ماننا پڑے گا ابریم علیہ السلام کو اگر مانتے ہو تو محمد علیہ السلام کو بھی ماننا پڑے گا کیونکہ محمد علیہ السلام ابریم علیہ السلام کی دعا ہے محمد علیہ السلام ابریم علیہ السلام کی کیا ہے نبی علیہ السلام فرماتے آنا دعوت ابھی ابراہیم اپنے باپ ابریم علیہ السلام کی دعا ہے تو جب ابریم علیہ السلام کو مانتے ہو تو محمد علیہ السلام کو بھی ماننا پڑے گا اس طرح رسالت کو ثابت فرمایا ہے اب کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے کعبہ اور حضرت لکھا ہے تمہید برائے رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے جو کالے ماتن چند کالے مات کے ساتھ نتیجہ امتحان پس مکمل کر دیا حضرت نے ان کو یہ کون سے کلمات مات ہیں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خسال فطرت ہے کیا مراد ہے داڑھی رکھانا منچے کٹانا بغلوں کے بال صاف کرنا غیر ناف کے بال صاف کرنا سمجھا اور وضو کرتے وقت مز کرنا استنشاف کرنا استنجا کرنا یہ چیزیں ہیں لیکن یہ چیزیں حضرت یہاں مراد نہیں ہے اس لیے کہ اتنی بڑے آدمی کا امتحان ہو رہا ہے اور اتنی بڑی آب تاب کے ساتھ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ چیزیں مرادیں یہ تو عام سی چیزیں ہیں اس لیے یہاں حضرت کے وہ چار بڑے امتحان مراد ہیں کیا مراد ہے پہلا امتحان چیخے میں ڈالا جانا اور آگ میں ڈالے گئے دوسرا امتحان ہجرت کرنا بدر کو خیر بات کہا اللہ کی خاطر تیسرا امتحان اپنے چھوٹے بچے اور بیوی کو اکیلے وہاں مکے کے اندر چھوڑ دینا چوتھا امتحان اپنے بیٹے کو دے کر کتنے امتحان ہوگا چار یہ چار امتحان لکھا ہے ہاں، حاضر بیٹا چیخے میں ڈالا جانا توحید کی خاطر وطن کو چھوڑنا بیوی کو اللہ اور چھوٹے بچے کو اکیلا بازی نے چھوڑ کر دلی کے لیے شام کو جانا یہ چار امتحان کال ان کل سے امام آ امامت بانی کعبہ طریقہ ہے امامت بانی کعبہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام میری طرف دیکھو امام کا ایک معنی ہے جو شیعہ کرتے ہیں سمجھا وہ معنی یہاں مراد نہیں ہے یہاں مانا ہے کہ پہلے آپ کو نبی بنایا گیا اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ آتا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ آپ کے مقلد ہیں چاہے حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کہتا ہے جی ثم اوحینا الیک ان ملت ابراہیم غلط یہ امامت امامت مراد ہے ہے وہ نہیں جو قال قال انی ذریتی آپ نے عرض کیا یا اللہ مہربان فرما میری کچھ اولاد کو بھی امام بنا نبی بنا دے یا آپ سے تلقین ہوتا ہے قال جا جنال اللہ نے جواب دیا نہیں پہنچے گا وعدہ میرا کون سا وعدہ یعنی امامت و نبوبت والا امامت و ظالمین ظالم کو ظلم کرنے والوں کو جو ظالم ہوں گے ان کو میں نبی نہیں بناؤں گا جو ظالم ہوں گے ان کو میں امام نہیں بناؤں گا سمجھا بھائی یہاں سے علماء نے آسمات امبیا کا مسئلہ نکالا ہے کیا مسئلہ نکالا ہے اسمت امبیا کہ امبیا وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں ظالمین کو نبی نہیں بناؤں گا اس لیے قال اللہ جنال بلکہ اسمت امبیا ہاں فرمان وہ جال نل بیتا اب یہ پہلی بات ختم ہو گئی دوسری بات اب آ گئی فضائل کعبہ جی کیا لکھا ہے خیر کعبہ فضائل کعبہ اور جب کیا ہم نے کعبہ اللہ کو مسابت الناس خصوصیت اول جگہ رجوع کی واسطے لوگوں کے جو آدمی ایک دفعہ کیا ہے وہ دوبارہ ضرور جانے کی کوشش کرے گا تڑپ پیدا ہو جائے گی دل کے اندر وہ امن دوسری صفت خصوصیت اور امن کی جگہ اور بلا جو عدل ان سے کیا مراد ہے یہی مراد ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر پیسے دے کر چھوٹ جاتا ہے بندہ قیامت کے دن انسان عادل دے کر عادل فدیا فدیا دے کر نہیں چھوٹے گا فدیا میں نے مانا کیا ہے تمہاری غور نہیں غور نہیں کرتے پھر پوچھتے رہتے ہو ہاں وہ امنا اور امن کی جگہ بنائی ہے وہ میں مقام ابراہیم مسلح فضیلت نمبر اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو مسلح جائے نماز نکاح برکت حاصل کرنے کے لیے کس کے کے لیے لیے برکت حاصل کرنے جائے نماز بناؤ سمجھا نا تھی چنانچہ اب حکم آئے کہ تب آپ کے بعد دو رکعت واجب اس کے سامنے پڑھی جائے سمجھا تھی کرو مانا و آہد نا ابراہیم اور تاکیدی حکم کیا ہم نے جی، آہدنا کا مانا تاخیری حکم کیا ہم نے بناتے وقت طرف ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ان پہرا یہ کہ پاک کرو تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں عتکار بیٹھنے والوں رکو کرنے والوں سیدھا کرنے والوں کے لیے ان کے لیے پاک کرو کس بات سے پاک کرو مما کانا جو بد عندہ اوسان جو علیہ السلام کے زمانے سے جو وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی خان و اسلام کی ابن کثیر کا حوالہ ان سے میرے گھر کو پاک کرو آج کوئی ہمارے علاقے میں آج تو نہیں ہے پہلے زمانے میں تھا کہ وہاں بھی جس مسجد میں چلا گیا تو وہ مغالی جو وہ مسجد کو دھویا کہتے تھے مسجد پلید ہو گئی اللہ نے فرمایا مشرق پلید ہے مشرق جب مسجد میں جائے گا تو مسجد پلید ہو جائے گا انمر مشرق انتہرا بیٹھے میرے گھر کو پاک کرو مشرق سے بھی پاک کرو شرک سے بھی پاک کرو وید ابراہیم ہو اب حضرت با سے سوم آ گئی دعا ابراہیم چاہے پہلی دعا ہے اور جب عرض کیا بریم علیہ اسلام نے اے میرے پروردگار کر دے تو ہاگا اس جگہ کو سیوا کو بالا دن شہر امن والا امن والا بنا دے اس کو بالا ون نمبر نمبر دو شہر بنا شہر بھی امن والا بنا ورد اہل ہو اور رو بھی تو اس کے اہل کو منت سمر آتے کئی قسم کے پھلوں کی پھلوں کی روزی عطا فرما کے اللہ صاحب نے حضرت کی دعا منظور فرمائی شہر بھی بند کیا دنیا جہان کا پھل وہاں موجود ہے بے موسم پھل من آپ اور عطا فرما تیسری ہے روزی عطا فرما اس کی اہل کو اقسام پھلو سے من آ مانا من ہوں من آ مانا یہ بدل ہے اہلا ہو سے بولو صحیح بدل ہے اہلا ہو سے اہل کو روزی دے یعنی ان کو جنہوں نے ایمان لایا ان سے اللہ پاک پر ایمان بل ہے نمبر دو اور ایمان بل اور پچھلے دن پر حضرت نے عرض کیا جا اللہ ان کو روزی دے جو مومن ہیں اللہ نے فرمایا حضرت روزی میں صرف مومنین کو نہیں دوں گا روزی میں سب کو دیتا ہوں اصل بات یہ پیچھے آیا ہے آپ نے عرض کیا وہ من جا اللہ میری اولاد کو نبی بنا اللہ نے فرمایا گنہ گنہگار کو نبی نہیں بناؤں گا تو وہاں سے حضرت نے سمجھا کہ شاید روزی بھی گناہ گاروں کو نہیں ملے گی نیکوں کو ملے گی اس لیے آپ نے اب خود کہہ دیا من آ منا ملو اللہ نے فرمایا نا روزی اور چیز ہے نبوت اور چیز ہے نبوت تو گناہ گار کو نہیں ملے گی روزی گناہ گار کو ملے گی فرمایا بمن کا فرا اللہ نے فرمایا بمن کا فرا چونکہ رزق ہمارا خاص نہیں کیونکہ رزق ہمارا خاص نہیں ہے اور وہ انسان جو کفر کرے گا چمت پس نفع دوں گا میں اس کو لکونی رب العالمین لکونی نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو ہمت کرو کوئی فکر کی بات نہیں لکھ لو لکونی رب العالمین رب العالمین لکھ لیا ہے لکونی رب المومنین نہیں ہوں میں رب العالمین ہوں بس میں اس کو نقشہ دوں گا میں کلی تھوڑا تھوڑے روز یعنی دنیا میں تھوڑے روز یعنی دنیا میں میں اس کو نفع پہنچاؤں گا اب از اس کے بعد مجبور کر دوں گا میں اس کو بے بس کر دوں گا میں اس کو طرف عذاب آگ کے بب مفیر مزمت جہنم اور بڑی بری جگہ ہے رجوع کی ابراہیم القواعدہ دعائے دوم اخلاص بانی کعبہ اخلاص سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پتہ نہیں کتنا اخلاق تھا کہ اللہ کو کہنا پڑا اتخذ اللہ ابراہیم اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے جی؟ اور یقین فرماؤ جتنی بھی دعائیں قرآن کے اندر مجبور ہیں ساری ان کی دعائیں قبول ایک دعا بھی ایسی نہیں جو قبول نہ ہو ابراہیم فوائدہ اور جبکہ اونچا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو بیت اللہ سے اور اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابریم علیہ السلام نے جو بنا بنائی تھی نا پتھر اٹھا کے رکھ دیے تھے بس سمجھا نا سی جی؟ اور گارا وغیرہ کچھ بھی نہیں لگاتے ایسے پتھر ایسے ایک دوسرے پر رکھتے گئے اور بنا دیا سمجھا سی اور جب اونچا کر رہے تھے ابریم علیہ السلام بنیادوں کو بیت اللہ سے اور اسمیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ربنا تقبل منا اے ہمارے فرما دنگار قبول فرما لے تو یہ حقیر خدمت ہماری طرف سے یعنی اس کو خدا پرستوں کا مرکز بنا جی یعنی اس کو قبول فرما کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خدا پرستوں کا مرکز بنا دے انت کا العلیم بے شک سننے والا دعاؤں کا العلیم و جاننے والا دل کے حال کو دل کے حال کو تو ہی جاننے والا ہے ربنا بجالنا مسلم لکا ستیما ہے دعائے مضبوط اے ہمارے پروردگار اور کر تو ہمیں مسلم نے لگا مسلم نے زیادہ فرما بردار اور متی نفس اسلام مراد نہیں ہے کیونکہ فرما بردار تو تھے دونوں پیغمبر ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور زیادہ مفتی بنا وہ سن رہے ہو اور زیادہ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا اچھا یہ اللہ کا پڑھنے یہ ہیں تمہارے پاس مبحدین مخلصین متی آئین خاص آئین لکا لکھا ہوا ہے کرو مانا مبحد بنا مخلص بنا فرما بردار بنا آجزیاں کرنے والا اپنے لیے بنا خادم کا حوالہ اور حوالہ بھی ہے اور حوالہ پڑھو مبہ مخلصین لکا لا نعبد لانا بو اللہ کا لانا بوجھو اللہ کا ہم نہ عبادت کریں مگر صرف تیری تیری ذات پاک کی کبیر کا حوالہ ہے تو سن رہے ہو کبیر کا حوالہ کرو مانا مسلم حضرت مسلم کا مانا میں نے عرض کیا کہ اسلام تو سارم کے بعد ان کیا کیونکہ پیغمبر ہے اور اس کا معنی لکھایا گیا ہے اور زیادہ اور زیادہ لکھ لو یہاں اوپر مسلم کے اوپر لکھ لو اور زیادہ پہلے سے زیادہ تو مانا زیادہ موضوع اور ہے یہاں اسلام سے مراد استقامت علی الاسلام ہے کیا مراد ہے ہاں کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ہمیں مستقیم رکھ آئندہ کے لیے ہمیں اس پر کیا رکھ استقام مستقیم رکھ اور کر تو مسلم نے لکا استقامت اختیار کرنے والے ہمیشہ کے لیے فرما بردار اپنا اگر اس کا معنی یہ کرو گے تو آخر تک منع بن جائے گا ہمیشہ کے لیے فرما بردار مسلمان کا معنی ہمیشہ کے لیے تاکہ وہ استقامت والا منع آ جائے ہمیشہ کے لیے فرما بردار اپنا بمن تین اور ہماری اولادوں سے بھی امتم مسلمت اللہ کا ایک جماعت جو فرما بردار ہو تیرے لیے آرنا منا کنا آرنا بھی منا المنا ہے اور سکھلا تو ہمیں حج کے احکامات ہمارے ربا ہمیں ہمارے حج کے قیدے سکھا دے احکامات سکھا دے بتب بالینا بتب بالینا پر ہاں جی اور زیادہ توجہ فرما ہمارے اوپر تو بالینا مانا خیال کرنا مطلب توبہ نہیں ہے چونکہ ان کو گنا تھوڑے تھے یہ تو پیغمبر ہے اور حاشیے پر یا بین فطور عبارت ہے توبہ تو خواص الخواص توبہ تو رفع دراجات بت ترقی فل ہے توبہ تو خواص الخواص خواص اور خواص کی جو توبہ ہوتی ہے رفع درجات اور ترقی فی المقامات کے لیے اور ملکی کا حوالہ ہے اور مرادی مانا کیا کرو گے اور زیادہ توجہ فرماؤ ہمارے اوپر پہلے کے لیے زیادہ توجہ بے شک تو, تو یہ رجوع کرنے والا بڑا اور بڑا رحم کرنے والا اب تیسری دعا آ گئی جو اصل دعا ہے ثبوت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ہمارے پروردگار اور بھیج تو ان کے اندر کا امت مسلمہ ہے امت مسلمہ لفظ مفرد ہے مانن جمع ہے ان کے اندر ایک رسول میں سے جتلو فرید اولا جو پڑھے اوپر ان کے آیات تیری بھائی جو اللہ نمبر دو اور سکھائے ان کو کتاب نمبر تین اور حکمت اور دانائی نمبر چار اور پاک کرے ان کو جو تہرو عن شر کے افضل یہ تہر ہم آنشر کے جلال نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو یہ تہر ہم آنشر کے جلال جو تہر ہوں عنشر کے اب لے پاپ کرے انہیں شرک سے الحکیم بے شک تم تو ہے غالب الحکیم و حکمتوں حکمتر غب ہم ملتے ہیں براضیماں چل کا ہے بومنجر پر ترغیب مل کا ہوا اب لکھو یہ عنوان ضروری لکھنا پڑے گا ترغیب برائے ایمان ترغیب ترغیب ایمان یوں لکھنا ہے ترغیب ایمان نبی آخر الزمان ترغیب ایمان بد نبی آخر الزمان ابراہیم ہیں ابراہیمی ہیں کیونکہ وہ متبع ملت ابراہیمی ہیں ملت ابراہیم ہے لکھ لیا ہے کیونکہ وہ متب ملت ابراہیم ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ اس کا اتباع کرو کیوں اس لیے کہ جب تم ابریم علیہ السلام کو نبی مانتے ہو سچا مانتے ہو حضرت ابریم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربا پیغمبر بھیج میرا پیغمبر ابریم علیہ السلام کا متبع ہے تو ضرور اس پر ایمان لانا چاہیے تھا جو انسان میرے پیغمبر علیہ السلام کا اتباع نہیں کرے گا گویا اس نے ابریم علیہ السلام کا اتباع نہیں کیا اور جس نے ابریم علیہ السلام کا اتباع نہیں کیا وہ خفی اور بے وقوف اور لایا تو ہو اور کون اعراض کرتا ہے مذہب ابریم علیہ السلام تسلیم سے اللہ منصافی مگر وہ انسان جو بے وقوف بناتا ہے اپنے آپ کو سمجھا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف اور احمد بنایا بلا کا نہ ہو اللہ منصاف یہ دعویٰ کیا ہے بلا کا نہ اس کی دلیل ہے اور البتہ تاکہ چن لیا تھا ہم نے حضرت کو نیچل کا رسالت سے دنیا میں چن لیا تھا اور بے شک وہ بیچ آخر البتہ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے ہوں حضرت صالحین سے مراد وہ چوتھا درجہ نہیں ہے مین نبی جینا صدیقینا و شہدائے وہ درجہ مراد نہیں ہے یہاں کیا کر آپ تو اعلیٰ درجے کے نبی تھے لمن صالحین اعلیٰ درجے کے نیک انسان یعنی نبوت یعنی خیال وہ چوتھا درجہ مراد نہیں ہے لہو حضرت کیا لکھا ہے وقت اس پیسہ جی۔ وقت اس پر سا استفینا اسے جو سمجھا جاتا ہے کس وقت اس کو چن لیا گیا تھا اس قال لہو ربو اسلم جب کہ فرمایا ان کو ان کے پروردگار نے نیچے لکھا ہے بطور الہام کے الہام کے ساتھ اسلم جھک جاتا ہوں آپ نے عرض کے جھکا جھک گیا میں وقت رب العالمین کے وہ وفا دہا ابراہیم بنی ہے وجا چل کا وسیعت توحیدیہ اب امام اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو وصیت فرمائی توحید کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو وصیت فرمائی کس کی توحید کی اور وصیت فرمائی سات ایک مسئلہ توحید کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے یا بنیا جس کا مضمون یہ تھا جس کا مضمون یہ تھا اے میرے بیٹے ہو بے شک اللہ نے چن لیا واسطے تمہارے دین کو دین اسلام توحید کو پس نہ مرنا تم ذرا حال کے تم مسلمان ہو مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا اس کا یہ ہے کہ مرنا کسی انسان کے بس میں ہے کیا اللہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ مرنا مگر اسلام کی حالت کے اندر اصل بات یہ ہے کہ اسلام کا حکم ہو رہا ہے کہ اسلام پر مضبوط رہنا مضبوط رہنا اتنا مضبوط کہ موت جب آئے تو اسلام ہو یہ مراد ہے سمجھا نا تھی خیال کرنا مرنا تم درا ہر تو تم مسلمان ہو کن تم شوہاد دفاع شبو چل گئے وہ کہتے تھے کہ ہمیں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا ابری علیہ السلام نے کہ تم بزرگوں کی عبادت کرنا بزرگوں کی اللہ فرماتے ہیں بےمانوں تو موجود تھے کیا ابنی میں یعقوب علیہ السلام کو فوت ہوئے ہزار سال گزر گئے اب جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو یہ جھوٹا دعویٰ ہے کن تم پر عبارت ہے ولما قال الجہود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اے یہود نے نبی علیہ السلام کو کہا آیا نہیں تو جانتا کہ بے شک یعقوب علیہ السلام جو ممات جس دن وصیت کی تھی تو اوساب بنی ہے بنی ہے بل یہودیت ہے آپ نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی وصیت کی تھی کہ یہودی رہنا اور دوسرا مذہب کبھی قبول نہ کرنے لکھا ہوں فرمایا تھے تم حاضر جب کہ حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت قال بنی یہ بدل ہے پہلے سے سے حضرہ جب کہ فرمایا آپ نے بطور جدید عہد کے کیونکہ پہلے بھی تو سمجھاتے ہیں نا آج پہلے جب نہیں کہا آج تجدید ہو رہی ہے جب کہ فرمایا نے بیٹوں سے تو ہستی کی عبادت کرو گے تم میں بازی میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد کا جلال قالو نہ سب نے مل کر قابل اتفاق کہ ہم عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادوں کے معبود کی یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ تسلیمات الہ واحد ایک ہی معبود کی ہم عبادت کریں گے وہ الہ کا سے بدل ہے بنا لہو مسلمون اور ہم صرف اسی کے آگے جھکنے والے ہیں ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے دل کا امت ان جواب شبو کیا لکھا ہے ہمارے بڑے امبے یا تھے ہم نبی دادے ہیں نبیوں کی اولاد ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ نے تمام خبردار ہر انسان کو اپنے اعمال فائدہ دیں گے ان کے بارے میں تم سے پوچھے ہی نہیں جائے گا دل کا امت ان یہ جماعت ہے جو تاکہ گزر چکی ہے واسطے اس کی جو کچھ کے اس نے کیا اور واسطے تمہارے جو کچھ کے تم نے کیا اور نہیں پوچھے جاؤ گے تم ان امال سے جو رہے وہ کرتے رہے کالو او نہ سارا مقبر سے ترقی ہے اور یہ شکوہ ہے اس شکوے کی وجہ آگے آئے گی سمجھا وجہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ کالو اور کہتے ہیں یہ کون کہتے ہیں یعنی یہ ہو نصارہ کون کہتے ہیں یہاں کی دعا کے اندر جو اللہ مقدم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تعلیم کو کوئی وجہ نہیں ہے یہ تفنن سے تفنبارہ ہے کہیں تزکیہ پہلے آتا ہے تعلیم بعد میں کہیں تعلیم پہلے تو بعد کیا بعد کوئی نہیں ہے یہ <coughs> کرو مانا کالو کنو ہو جنا نسارا اور کہتے ہیں سارا ہو جاؤ تم یہودی یا بن جاؤ نسرانی نفرانی لفل ہے مرتب ہے ہیں یہودی ہو جاؤ نسرانی کہتے ہیں نسرانی ہو جاؤ تو دور راہ پر آ جاؤ گے تو کل جواب شکوا بلکہ بعد ملت سے پہلے نتب و مقدر ہے فرما دو بلکہ اتباع کریں گے ہم مذہب ابراہیم علیہ السلام کی جو ہونے والا تھا اور نہیں تھا وہ شرک کرنے والے تھے نہ اب خلاصہ ہے ملت ابراہیمیہ کا کہہ دو تم کہ ایمان لائے ہم اللہ پاک پر اور ان کتابوں پر جو اس کتاب پر جو اتاری گئی طرف ہمارے اور وہ کتابیں جو اتاری گئی طرف ابراہیم اسماعیل اساد یاقوب اور ان کی اولادیں علیہم صلاح و تسلیمات اخبار جو یعقوب علیہ السلام کی اولادیں وہ اولاد جو نبی بنے تھے وہ اولاد جو نبی بنی تھی سمجھا بما اونتے موسا چل اترائے اور وہ حکمت حکم اور موجود اور وہ حکم جو اور موجود سمجھا کہ دیے گئے موسا اور عیسا علیہ کو اور وہ جو دیے گئے اکرام رب اپنے رب کی طرف سے لال فرد کو لال فرح کو کیا لکھا ہے کیفیت ایمان ذرا آج میں سمجھاتا ہوں یہ آج اب سمجھ لو پھر آگے آئے گی میں نہیں سمجھاؤں گا پہلے مانا کر لو اس طور پر کے نہیں فرق کرتے ہم درمیان کسی ایک کے ان سے سارے ندیوں کو مانتے کسی کا درمیان فرق نہیں کرتے اشکال ہے زبردست لال مسرے ہوگا اللہ اللہ ہیں وہ کہتے فرق نہیں کرتے حالانکہ خدا نے خود کا فضل ناباد ہمارا اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہم نے فرق کیا ہے بعض کو درجہ دیا جائے بات کو کم ہے وہ کیسے کہتے ہیں کہ لال فرے کو سوال سمجھایا ہے جواب جواب یہ کہ تفریح سے مراد فضیلت کے اندر نہیں ہے فضیلت کے اندر تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بعض اوپر بعض نیچے تفریق بے معنی تفریق فل ایمان ہے کہ ایمان میں فرق کیا جائے بعض پیغمبروں کو مانا جائے اور بعضوں کو یہودی موسا علیہ السلام کو مانتے تھے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے نسرانی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے موسا علیہ السلام اور محمد علیہ السلام کو ہم اس طرح فرق نہیں کرتے کہ بعضوں کو مانے اور بعضوں کو ہم سب کو مانتے سارے پیغمبر برحال سمجھا دوں پر انشاءاللہ چلتے ہیں پہلے پارے کی ابتدا ابھی ہم پہلے ہیں کچھ دیر ہو گئی ہے اس دفعہ اور زیادہ شاء اللہ تعالی یہود کی بحث آئے گی آٹھ انواع آئیں گے حضرت نبی علیہ السلام کے دور میں جو یہودی تھے ان کا تذکرہ تفصیل سے آئے گا ان کے افعال شنیہ کا عقائد خبیصہ کا اور ان کے باپ دادے جو گزرے تھے ان پر جو اللہ نے انعامات کیے ان کا بھی ذکر آئے گا ان پر جو عذاب آئے ان کا بھی ذکر آئے گا اور ان کا خال شریعہ کا بھی ذکر آئے گا او یا بنی اسرائیل مطلتی انم تو ان سے لے کر او یہاں ان اللہ بما تعملون بصیر تک یہ سارا یہودی ان کے حالات ہیں ان کے حالات ہیں او پیچھے سے ابتدا پارے سے شروع ہوا ہے یہاں آجت نمبر ایک سو دس تک ان کے حالات ہیں اب ان کے حالات تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں اب آخر کے اندر بنی اسرائیل کے پانچ شکوے آ رہے ہیں کتنی شکوے آ رہے ہیں پانچ شکوے آ رہے ہیں ان کے اس کے بعد وزیر عدالت کی بات شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا شكوى اول برائے أهل الكتاب بحث کے خاتمے پر اب پانچ چھٹنے ہیں سمجھا جیسے یہود کی بحث اب ختم ہو رہی ہے خاتمے پر اب ان کے پانچ چھٹنے آ رہے ہیں یہ پہلا شکوا ہے اور کہتے ہیں یہ بےمان ہر جگہ داخل ہوگا جنت کو مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی سمجھا یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا کیا مطلب ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان صحابہ کرام جنت کے شیدائی ہیں جب ہم یہ شوشا چھوڑیں گے مولوی تھے نا جی یہ شوشا چھوڑیں گے تو ممکن ہے وہ لوگ ہمارے پاس پھنس جائیں کہ بابا ہم تو جنت چاہتے ہیں اگر تمہارے پاس جنت ملتی ہے تو ہم تمہارے پاس آتے ہیں سمجھا کالو لنگ کھولے جنا پر لکھوا ہے ہاں لنگ کھولا تو نیچے دیکھو اب تاکہ مسلمان جو جنت کے شہدائی ہیں اس ہر پھنس سے دل کا امانی جو ہوں رد اول رد اول یہ ہیں امانی جو ہم ڈھکوسلے ان کے یہ ہیں ڈھکوسلا سمجھتے ہو اپنی طرف سے ایسے بنا لی بات کی کی حقیقت نہ ہو حضرت یہاں تل کا امانی جو ہم کرتا ہے یعنی دعوی بلا دلیل ہے یعنی دعویٰ کہ ان کے ڈھکوسلے اور ان کے جھوٹ ہیں اور ان کی صرف امیدیں ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اللہ برہان کو مطالبہ دلیل مطالبہ دلیل حضرت فرما تو لے آؤ تم دلیل اپنی اگر ہو تم سچے بلا من اسلامہ رد دوم اعلیٰ قبیلی ترقی پہلے فرمایا کہ یہ غلط ہے اب فرمایا دوسرے لوگ جائیں گے تم نہیں جاؤ گے ہاں بلا من اسلامہ کیوں نہیں ضرور دوسرے لوگ جائیں گے ضرور دوسرے لوگ جائیں گے من اسلامہ قانون نجات جی. من اسلامہ قانون نجات ہے سمجھا سی وہ انسان جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو عقیدہ و عمل میں جی میں عقیدہ و عمل میں اپنے چہرے کو اللہ پاک کے لیے بہ و درا حال ہے کہ وہ مخلص بھی ہے نچل نہ منافق مخلص بھی ہے نہ منافق فلا جلد منفیت اس واسطے اس کی اجر ہے اس کا اس کے پروردگار کے ہاں بلا خوف نمبر دم دفعہ مدرت اور نہیں ہوگا کوئی خوفناک واقعہ اوپر ان کے قیامت میں اس آیت کی تشریف پڑھ رہے ہو پوچھے قیامت میں اور نہ وہ نہ مغموم ہوں گے سمجھ رہے ہو قالت الجہود وقالت الجہود لیست النصارى على شيء اب حضرت دوسرا شکوا آ گیا برائے اہل کتاب والد صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ مجھے بھیجا غلہ منڈی کی مسجد ہے بہت بڑی مسجد ہے یہ مسجد اسی کی طرز میں بنی ہوئی ہے لیکن اس کا نقش و نگار بہت ہے جمعہ پڑھانا تھا وہاں واپس آیا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا بیان کیا تھا میں نے کہا تھا میں نے یہی آیت یہ آیت پڑھی تھی بلا من اسلم وجہ محسن علیہ کہ نجات کا طریقہ کیا ہے اور پھر میں نے وہ غلہ منڈی تھی نا لین دین میں کھوٹ ہوتا ہے وہاں ساری دنیا کا کھوٹ بڑا غلہ منڈی میں ہوتا ہے سمجھا ویل تو سے پڑھی اور یہ مسئلہ بیان کیا مسئلہ توحید بیان نہ کیا یعنی اعمال کا بیان کیا ہاں۔ آج والی تقریر منافقوں والی تقریر تھی منافقوں والی تقریر تھی آج توحید بیان نہیں کی اور یہ مسئلے ادھر کے ادھر کے مسواق بیان نہیں کیا تھا کہ یوں نہ لگاؤ یوں لگاؤ وکالت الارا شین اب یہ دوسرا شکوہ ہے اور کہتے ہیں یہودی کے نہیں ہے نصارہ اوپر کسی چیز کے یعنی یہ بالکل غلط ہے اور کہتے ہیں نصارہ کے نہیں ہے یہودی اوپر کسی چیز کے یعنی یہ غلط ہے بہم یقین کتاب حالانکہ وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں کتاب کو اس بہم یقین کتاب کے دو مطلب ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ کچھ جاہل نہیں ہے مولوی ہیں کتاب پڑھنے پڑھانے والے ہیں لیکن ایک دوسرے پر ستوا بازی ہے سمجھا سی اس میں وہ یہ مانا لکھا ہے اور وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں کتاب کو یعنی عالم ہے یعنی دوسرا مانا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں وہ بھی کتاب پیش کرتے ہیں وہ بھی کتاب پیش کرتے ہیں وہم یتلون پلونل اور وہ پڑھتے ہیں کتاب کو یعنی باہم منادرا میں ہر ایک فریق کتاب پیش کرتا ہے باہم منادرا میں بھائی وہ واحد اور عہد کا فرق یہ کہ عہد جو ہے نا عہد یہ تفرد ذات کے لیے آتا ہے اور واحد جو ہے یہ تفرد صفات کے لیے آتا ہے <clears throat> کرو مانا وہ جترون کتاب کزال کا قال الدینہ جواب طریقہ ہے جواب ہے اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے یعنی جاہل ہیں یعنی مراد سے مشرقین مکہ ہے کزال کا کال الدینہ پر بہم مشرق العرب فی قول الجمہور مشرق اور عرب ہے جمہور کے قول کے اندر عرب کے مشرق مراد ہے جو لا عالم ہیں وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں یہود و نصارہ باطل پر ہیں سمجھا سر جی؟ اللہ فرماتے ہیں جس طرح وہ جاہد کہتے ہیں یہ ملا بھی اسی طرح کر رہے ہیں کا پر لکھا ہے یعنی یہ جاہلانہ رسم ہے بلا حقیقت بلا حقیقت رسم ہے اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے <clears throat> یعنی یہود و نصارہ دونوں غلطی پر ہیں صرف ہم ہی حق پر ہیں وہ یہ کہتے ہیں مثل قول مثل ان کے قول کے مثل قولہم کی دو تو جی ہیں ایک یہ کہ مثل قول جو ہے یہ تاکید ہے کیا ہے کس کی کزالے کا بھی اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ یعنی ان کی بات کی طرح تاکید ہے چونکہ کزال قسم اسلام سمجھا جاتا ہے مثلا بولے ہے دوسرا یہ نہ کزال کا میں تشریح اور بات میں ہے مثلا قول ہے میں تشریح اور بات میں ہے کزال کا میں تشریح ہے قول کے اندر کہ جو قول انہوں نے کیا وہ قول انہوں نے کیا ہے اور قول ان کے اندر تشریح ہے عدم دلیل کے اندر کہ جس طرح مشرقین کا قول بے دلیل ہے ان کا قول بھی ہاں نیچے قضا مثلا قولہم کے نیچے لکھا ہے تاکید ہے یا مانا بلا دلیل یا مانا بلا دلیل فلاح ہو یا قومو بس اللہ ہی عملی فیصلہ کرے گا درمیان ان کے عملی لکھا ہے پڑھا ہے وہ بار بار عملی فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن بیچ ان مسائل کے جو ہیں بیچ ان کے اختلاف کرتے ہیں فمن ازلم ہو یہ لکھا ہے شکوا سالس برائے یا مشرقین مکہ حضرت اس عجد کا شان نظور ایک تو یہ لکھا گیا ہے کہ نصارہ کون ہے نصارہ نے یہود کو بھگایا تھا بیت المقدس سے اور اس پر حملہ کیا تھا قبضہ کیا تھا اور یہود کو نہیں آنے دیتے تھے بیت المقدس کے اندر یہاں وہی مراد ہے ایک قول یہ ہے دوسرا قول یہ کہ وغیرہ دنوں کا شان نزول مشرقین مکہ ہے جنہوں نے حضرت نبی علیہ السلام کو ہدیبیہ میں روک دیا تھا اور مسجد میں نہیں آنے دیا تھا وہ سن رہے ہو یہ دونوں درست ہیں لیکن صحیح کال جو ہے وہ تیسرا ہے کر دوں کہ یہود مراد ہے کون مراد ہے مقبر میں بھی بات ان کے ساتھ ہے ماں میں بھی بات ان کے ساتھ ہے درمیان میں دوسری بات کیسے آ گئی یہ یہود مراد ہیں یہود رات دن لوگوں کو مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے مسجد نبوی سے روکتے تھے کہتے تھے نہ جاؤ یہ پیغمبر نہیں آئے سمجھا یہ جس پیغمبر کا ذکر تورات میں یہ وہ نہیں ہے وہ اور ہے عہدہ وغیرہ وغیرہ یعنی مختلف ہر طریقے اختیار کر کے مسلمان ہونے سے اور مسجد نبوی میں جانے سے لوگوں کو منع کرتے تھے یہودی مراد ہے بس انہیں کا ذکر ہے بمن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے اس انسان سے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے یعنی اس سے بڑا ظالم اور یہ عبارت لکھی ہے کہیں یہ لفظ پڑھنا ہے ظاہر الآیت العموم و فی کل معنی وفی کل مسجد ظاہر آیت کیا ہے عموم ہے ہر معنی کے اندر اور ہر مسجد کے اندر جو بھی روکنے والا ہو جو بھی مسجد ہوئے اگ و خصوص سبب لا جمنا ہو شان کا خاص ہونا اس کو منع نہیں کرے گا اب کو المعانی وہ سمجھ رہے ہو کون بڑا ظالم ہے اس انسان سے جو روکتا ہے اللہ کی مساجد سے یعنی اس بات سے مساجد اللہ ہے مبدل من ہو کیا ہے اور چاہے بدل ہے سمجھے بدر استعمال یہ کہ ذکر کیا جائے بیچ مسجدوں کے نام پاک اس کا اور کوشش کرتا ہے ان کے غیر آباد ہونے کے اندر یہ لوگ نہیں تھا واسطے ان کے داخل ہوتے اس مسجد کو مگر ڈرنے والے خود یہ ڈر ڈر کر آتے یعنی احترام و ادب سے کہ جائے دوسروں کو روکنا جائے دوسروں کو روکنا خود ہی یہ آپ ادب احترام کے ساتھ یہ بجائے اس کے اوروں کو بھی روک رہے ہیں لہو مفید دنیا سمرے دنیا بھی آ بات ان کے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوگی کیا رسوائی ہوگی یعنی قید و ذمیت جی۔ کون سی رسوائی قید و ذمیت اور بات سے ان کو سمراؤ کر دیا اور بات سے ان کے آخرت کے اندر عذاب ہوگا بہت بڑا اللہ بل مغرب یہ فمن اظلم کے متعلق ہے ایمان والوں کو تسلی ہے میرے طرف دیکھو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں مسجد میں نہیں آنے دیتا کوئی بندہ تو تمہیں اجازت ہے کہ جہاں تمہیں موقع ملے نماز پڑھ لو بادشاہ کہ قبلے کی طرف منہ کرو کس کی طرف منہ کرو ہاں مسجد میں اگر کوئی تمہیں نہیں آنے دیتا تو خیر ہے کوئی فکر نہیں بس ساری زمین مسجد ہے جہاں بھی موقع ملے نماز پڑھو اب مانے کا ذرا خیال کرنا ہے بل اللہ مغرب کیا لکھا ہے متعلق بے قول ہی ممن اور تسلی للمومنین ہے سمجھا تسلی نہیں لکھا ہوا کہاں ہے اگلے لو گا تسلی للمومنین تسلی لے لیں کرو مانا اور واقعی اللہ پاک کے مشرق و فع نما تو مانا سمجھنا ہے اس کا مانا سمجھنا ہے بس جہاں کھڑے ہو کر منہ کرو کعبے کی طرف فع نماز ولو کا مانا یہ قطع نہیں ہے جس طرف منہ کرو خبردار یہ مانا بالکل نہیں ہے قبلے کی طرف منہ کرنا فرض ہے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی سمجھا فائن مات بلو جہاں کھڑے ہو کر منہ کرو کابے کی طرف نہیں لکھا ہوا ہاں؟, ہاں جہاں کھڑے ہو کر منہ کرو تم کعبے کی طرف مانا عربی میں لکھا ہے میں سمجھا دیتا ہوں وہاں ہے ذات پاک پاک اللہ کی عربی عبارت ہے فی فافی اے مکان فال تم ضرور ہوگا نہیں ہے اچھا لکھو گے ایشی پر لکھ لو ففی ائی مکان ففی ائی مکان این فال تم اتو لے جاتا ات لے جاتا لکھ لیا شاہ قیبلا سے سے شاہ قبل آتے آواز ہے آواز ہے کرو مانا پس جس جگہ پر کھڑے ہو کر منہ کرو تم کعبے کی طرف بس وہاں ہے ذات پاک اللہ پاک کی ان اللہ اللہ بے شک پاک واس بڑا فراخ ہے علیم جاننے والا ہے سمجھا تھی علی من پر حاشیہ ہوگا کوئی چھوٹے سے لفظ ہیں علیم باوجود مشیت ہونے کے علیم بل مسالے ہے اس لیے دیکھو سوال ہوتا تھا کہ جب حسم وجہ اللہ ہے جی تو پھر اللہ پاک نے صرف کعبے کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا اللہ کہہ دیتا کہ جس طرف تمہارا منہ آئے نماز پڑھو صرف کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے جواب اس میں حکمت ہے اس میں کیا ہے ورنہ نماز جماعت ہوتی کسی کا منہ اس طرف کسی کا اس طرف کسی کا اس طرف کسی کا اس طرف کتنی گڑبڑ ہوتی اللہ پاک فراق ہے ہر جگہ موجود ہے ہر طرف موجود ہے منہ کر سکتے کرو گے تو وہ آگے ہوگا لیکن ایک طرف منہ کرنے کی جو اس نے حکم دیا ہے اس میں سیچا ہے حکمت ہے سمجھا جی ہاں پھر مانا کر پڑھ لو عبارت باوجود محیط ہونے سے علیم بل مسالے اس لیے تعین فرما دی ہے وقال اتخذ اللہ ولدا شکوا برائے کتاب پھر کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے کہتے ہیں نسارا کے مسیح علیہ السلام خدا کا چاہے قال اتخذ اللہ اور کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ پاک نے بیٹا یہ اتخذا سیارہ باغ مخلوقات ہی ولدن سیارہ باغ مخلوقات ہی ولدن اللہ نے اپنی باغ مخلوق کو بیٹا بنا لیا ہے یاد میں پیچھے سمجھایا ہوں بجا الو لہو میں نے ہی بڑی وضاحت گزری ہے وہاں تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ میں نے کیا تھا تو ان کے دو عقیدے تھے ایک عقیدہ یہ تھا کہ خدا نے بیٹی جنی ہے خود سمجھا بیوی ہے اور بیٹی ہے یعنی ملحقہ اور دوسرا ایک ان کا عقیدہ تھا کہ خدا نے بیٹا بنایا ہے بنایا مانا دوسرے کو بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا ادے علیہ السلام کو اور مسیح علیہ السلام کو یہاں دوسرا مانا ہے سیارہ باز مخلوقات ہی بنا لیا اس نے بعد اپنی مخلوق کو اولاد تو بیٹا بنایا جاتا ہے یا جنا جاتا ہے بیٹا تو جنا جاتا ہے نا بنایا تو نہیں جاتا اللہ نے بنایا فرمایا معلوم یہ وہی نائب والا عقیدہ ہے ہاں وہ کہتے تھے یہ اللہ کے نائب ہے جس طرح بیٹا اپنے باپ کی بات کا مالک ہوتا ہے یہ بھی مالک ہے سبحانہ ہوں ہو پاک ہے وہ اللہ پاک لہو معافی سما بات نمبر اول مملوکیت کل شہ یہ جواب شکوائے اور مملوکیت کل شہ کا بیان ہے تو تمام چیزیں اس کے ملک کے اندر اس کے مملوک ہیں صرف اسی کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر کل اللہ قان نمبر دو محکومیت کل پہلے کیا تھا مملوکیت کل اب کیا ہے محکومیت کل ہر چیز واسطے اس کے تابع ہونے والے ہیں تمام اشیاء اس کے تابع ہیں سمجھا کہ اس کے حکم کے ماتحت ہیں حضرت اے کل لہو جو ہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہے کائنم ماکان آگے اے کلو معافیا کائنم ماکان جمی اگر مسلمان ہے یہ جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اسی کے آگے جھکنے والا ہے تابع ہونے والا ہے حضرت خیال کرو یہاں امور تقوینیہ کی محکومیت مراد ہے کون سی اللہ کہتا ہے بخار ہو جائے تو وہ بخار ہو کر رہتا ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا اللہ کہتا ہے فلانا تو دلیل ہو جا تو اللہ وہ خود بخود دلیل ہو جاتا ہے سمجھا وہ چاہے یا نہ چاہے تک امور مراد ہیں ہر ایک بات اس کے تابع ہونے والا ہے بدی اس سماوات بات ہے یہ موجودیت عالم کا بیان ہے کس کا بیان ہے موجودیت عالم کا بیان ہے پہلے بیان تھا کس کا مملوکیت کا پھر بیان تھا معقومیت کا اب بیان ہے موجودیت کا سمجھا اور شبوں کا دفعیہ ہے کہ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے معلوم ہوا وہ مشکل خوشحال ہے فرمایا عیسیٰ علیہ سلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے یہ آسمان جو میں نے بنایا زمینیں بنائی ان کی کوئی مثال پہلے موجود تھی بغیر مثال کو میں نے ان کو بنایا پھر اتنی بڑی مخلوق ہے علیہ السلام کے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے بدی اسما بات ہے اکثر نو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو سمجھا سک آسمانوں اور زمینوں کو اکثر نو پیدا کرنے والا ہے بغیر مثال کے ویزا قضا امرن کمال ایجاد طریقہ ہے کیفیت ایجاد اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی عمل کا بس ویسن کہتا اس کو ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے کنایا ہے سرات تکوین سے جی؟ وقال لا شکوائے خامس برائے مشرقین مکہ سب کے لیے مشرقین کے لیے بھی یہود نصارہ کے لیے بھی اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے لولا جو کل مون اللہ شب و اول نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ پاک اللہ خود ہمارے ساتھ بولے نا کلام کرے نا اللہ تبارک و تعالیٰ حتہ رسول اللہ اللہ فرماتے آؤ تعطینہ آیا شب و ثانی یا آئے ہمارے پاس فلاں فرمائشی موجودہ تاطینہ معطوف ہے جو کل مون تو لولا ساتھ لگے گا لولا جو کلے اللہ لولا کیوں نہیں آ جا کیوں نہیں آتی ہمارے ہمارے پاس آ تم فلاں فرمائشی وہ جو ہم نے فلانی فرمائش کی وہ کیوں نہیں پوری ہوتی وہ سن رہے ہو مطلب موجودہ انکار نہیں تک مطلب حضرت وہ دیکھتے رہتے تھے وہ کہتے تھے منہ مانگ موجے جو ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں ملتے ہاں یہ کیوں نہیں آتا آتی ہمارے پاس فلاں نشان ندینہ جواب شبو چل جی، کا ہے جواب شبو اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ان کی باتوں کی طرح وہ بھی اسی طرح کہتے تھے جی لنو میں نظر لگاتا نر اللہ تشابات فلو سبب و منشا موافقت قولی جی سبب و منشا موافقت قولی یہ موافقت قولی کا سبب اور منشا چاہے اصل بات یہ کہ مل جل گئے ہیں دل ان کے ان کے دل سب کافروں کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل گئے ہیں کیوں مل جل گئے ہیں کج فہمی میں کس میں قد فاہمی پدامد بھائی جن آ جاتے جواب شبو خانی طرف دیکھو کتنی شبہ تھے دو پہلا شبہ تھا لولا یقل مون اللہ خدا ہمارے ساتھ کیوں نہیں بولتا دوسرا شبہ تھا اوتا تین آیا ہمارے پاس موجدہ کیوں نہیں جاتا پہلا سوال ان کا جو ہے وہ ناقابل انتفاق ہے کیا ہے ناقابل توجہ ہے خدا ہمارے ساتھ بولے کیوں بولے بھائی تمہارے ساتھ خدا یہ تو ان کا شبہ جو تھا وہ ناقابل توجہ ہے دوسرا شبہ جو تھا او تعی نہ آیا وہ قابل جواب تھا اس لیے اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا قد بینا ابل کا جواب شبو ثانی لکھا ہے اور عبارت ہے پہلا شبہ چونکہ لاغو تھا اس لیے اس کا جواب نہیں دیا پہلا شبہ چونکہ نہیں لکھا ہوا یہ ہاشی بازی نہیں ہے دیکھ لو دیکھ لو ہر پوجا کہیں پہلا شبھو چونکہ لغو تھا اس لیے اس کا جواب نہیں پہلا شبہ چونکہ لغو تھا اس لیے اس کا جواب نہیں دیا قد بینا تاخیر بیان تو کر دیے ہم نے بہت ساری آیات لقوم یوکین ہونا مگر نافع ہوتی ہیں اس قوم کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں جو یقین کرنا چاہتے ہیں سمجھا اور معترضین بوجہ ضدی ہونے کے نفع نہیں لے سکتے اور معترضین بوجہ ہوں نفع نہیں لے سکتے وہ نفع نہیں لے سکتے انا انسل نہ کے بشیر ہوں منزیرہ اب حضرت تسلی ہے کہ حضرت یہ جو نہیں مانتے یہودی سمجھا آپ نے اتنی سمجھایا اتنی محنت کی آپ پرواہ نہ کرو سمجھا نہ صحیح یہ ضدی ہیں آپ آپ آپ سے ان کے بارے میں کیا مت سوال نہیں ہوگا آپ سے سوال ہوگا آپ کی تبلیغ کا وہ آپ نے پورا کر دیا ہے بس انا ارسنا کا بے شک ہم نے بھیجا ہم نے آپ کو بالحق کے ساتھ حق کے بشیر و نذیرہ فرید اولا پیغمبر خوشخبری دینے والے و نذیرن اور والے سمجھا جی بلا تو سالو اور نہیں پوچھے جاؤ گے آپ ان اصحاب جہین جہنم والوں کے بارے میں ان جہنم والوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال بھی نہیں ہوگا لا تو سالو لکھا لیجیے لہذا کسی کے نہ ماننے کی ماننے نہ ماننے کی فکر نہ کر لہذا کسی کے ماننے نہ ماننے کی فکر نہ کرو آپ سمجھا نا جی فکر نہ کرو آپ بلن ترزا انکل جو ہو جو یہ نجر ہے حضرت یہ تو اتنے بڑے بےمان ہیں کہ ہر کتنی راضی ہوں گے آپ سے یہ یہودی اور نہ یہ نسرانی حتیٰ کہ پورے طور پر اتباع کرے تو ان کے مذہب کا پل اند اللہ ہے حضرت فرماد ہو بے شک راستہ بتلایا ہوا اللہ پاک کا وہی ہے حقیقی راہ وہی ہے والن اتباع کا نظر پر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور البتہ اگر اتباع کیا تو نے اتباع پر لکھا استباد نمبر اول تھی کیا لکھا ہے تو بولو تو یہ استباد نمبر اول ہے کیا مانا کہ تو, تو نے اتباع کیا تو تو ہے پیغمبر حضرت آپ تو پیغمبر ہو پیغمبر مطبوع ہوتا ہے تابع پیغمبر کا تابع ہونا یہ خود بڑی جگہ کا ہے تو سمجھ رہے ہو پیغمبر کا تابع ہونا بڑی جگہ کا ہے یہ سمجھ رہے ہو ہاں اور البتہ اگر اتباع کیا تو نے استباج نمبر ون جی کیونکہ نبوت مطبوعہ ہوتی ہے نہ تابعہ نبوت مطبوع ہوتی ہے نہ تابعات نمبر دو میں استباد کہ اتباع کرو آپ اور اتباع بھی کس چیز کی ان کی خواہشات کی کس کی صحیح بات نہ بلکہ خواہشات خواہشات لکھائے غلط خیالات ان کے بوجہ تحریف و منسوخیت کے چونکہ وہ دین منسوخ ہو گیا تو اب جو ہے وہ غلط خیالات ہیں اور وہ باتیں بھی محرف کرتے ہیں تبدیل شدہ دین کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا ان کے غلط خیالات بوجہ تحریف و منسوخیت کے سمجھ رہے بادل لیجہ آپ کا منل نمبر تین ہے اس سے بعد نمبر تین اور وہ بھی بعد اس کے جو آ گیا تیرے پاس من العلم علم قطعی ثابت بل وہی علم قطعی قطعی علم آ گیا ثابت بل وہی آ گیا پھر بھی ان کا اتباع کرو چلو بھائی علم نہ ہوگا تو بندہ اتباع کرے جب علم آ گیا قطعی علم آ گیا پھر بھی ان کا اتباع کرو گے مالا کا سمر اتباع تو نہیں ہوگا واسطے تیرے اللہ پاک کی طرف سے کوئی مددگار دوست اور نہ مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ دینا آتے نہ نہمر کتابہ اب دلیل نکلی ہے پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے کہ تورات انجیل کو جو ماننے والے گزرے ہیں بحشرت کہ تو رات کو اچھی طرح پڑھتے ہوں حق پڑھنے کا وہ ضرور توحید پر ایمان مان جاتے ہیں اور شاگرد دو قسم ہوتے ہیں نا جی؟ کتنی قسم ایک تو وہ ہے مثلا قرآن پاک اللہ نے ہمیں دیا کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کو دیکھتے بھی نہیں ہیں ان کا کیا تعلق عقیدے کے ساتھ توحید کے ساتھ وغیرہ وغیرہ سمجھا نا تورات کو سمجھتے تھے پڑھتے تھے کچھ یہ تھے کہ نہیں پڑھتے تھے بالکل اللہ نے فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے بشرتے تھے وہ کتاب کو حق پڑھنا پڑھتے ہوں تو وہ تو ایمان لاتے ہیں سمجھا نا تھی کرو مانا وہ لوگ جو دی ہم نے ان کو کتاب کتاب سے مراد یہ حال مقدرہ ہے بشرطے کے پڑھتے ہوں اس کو حق پڑھنا اس کا بشرتے کے پڑھتے ہوں اس کو حق حق پڑھنا اس کا یعنی ہر حق مراد نہیں وہ مراد ہے جو کتاب کو اس طرح پڑھتا ہے جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے کس طرح قوت علمیہ کو فہم مضامین میں جی قوت علمیہ کو عرفان مضامین میں اور قوت ارادیہ کو میں اتباع میں صرف کرتے ہیں میں اتباع میں صرف کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں علمی قوت کو خرچ کرتے ہیں کہ مضامین سمجھتے ہیں تورات کے انجیل کے قرآن کے اور عملی قوت کو صرف کرتے ہیں تو اس کے مطابق کرتے ہیں سمجھا نا دیں جی؟ اولا ایک یوم بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس حق پر یہ لوگ اس حق پر کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں یکفر اور وہ انسان جو انکار کرتے ہیں اس حق کے سمرا پر یہ لوگ ہوئی ہیں الخاسرون تباہ ہونے والے پانچ شکوے آ گئے اب آخر میں بنی اسرائیل کو پھر خطاب ہو رہا ہے یہ پہلے جا بنی اسرائیل کا ارادہ ہے میں تشریح زیادہ نہیں کروں گا انشاءاللہ وہاں تشریح آ جائے گی اے ہو بنی اسرائیل اولاد اسرائیل کی اس گرو نعمت کی یاد کرو تم میرے انعامات کو جو انعام کیے میں نے اوپر تمہارے اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں اوپر جہان والوں کے بتو یوما تخریف اخروی اور ڈرو تم اس دن سے جو نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے کسی چیز کا اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے کوئی فدیا بدلا اور نہ فائدہ دے گی اس کو سفارش اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے حضرت یہاں تک سورہ باقارہ کے حصہ اولا کا مضمون اول ختم ہو گیا حصہ اولا کا ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ حصہ اولا کے اندر تمہیں